ویلکم ٹو ورچوئل یونیورسٹی ہم شکیل امجد میں آپ کے ساتھ بزنس کمیونیکیشن لے کے چلوں گا بزنس کمیونیکیشن آپ بہت سے ایسے ڈسپلن سے جان کو جانتے ہوں گے جن میں کمیونیکیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پہ ٹیلی کمیونیکیشن ہے انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہے اس کے علاوہ میس کمیونیکیشن ہے لیکن ہم یہاں بزنس کمیونیکیشن کو لے کے چلیں گے اگر ہم ان دو لفظوں کو الگ الگ کریں بزنس آپ کو پتا ہے کاروباری دنیا کمیونیکیشن اس کا سادہ سا مفہوم اگر میں آپ کو دوں تو اس کا مطلب ہے to convey something to get your message across یعنی کسی پیغام کو کسی تک پہنچانا بھی بڑا آسان سا لگتا ہے روز مرہ کی زندگی میں آپ یہ کام کرتے رہتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات کو غور کیا ہے کہ اکثر آپ اپنے آپ کو یوں کہتے ہوئے پاتے ہیں کہ آئی ڈینٹ مین واٹ آئی سے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پیغام کو پہنچانا آسان نہیں ہے تو اس کو اور خاص طور پہ یہ اس وقت خاصا مشکل ہو جاتا ہے جب یہی پیغام کاروباری دنیا میں پہنچ جاتا ہے تو ہم اس سبجیکٹ میں ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو how can be better get over message cross in this realm in this world تو بزنس کمیونیکیشن جو ہے اس کو ہم اس سیمسٹر میں آپ کے ساتھ لے کے چلیں گے اس سے قبل کہ میں بزنس کمیونیکیشن کے حوالے سے مزید گفتگو کروں میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ کو اپنے کورس کے حوالے سے کچھ آبجیکٹو اور کیا میتھڈالوجی جو ہے وہ ہم اپنائیں گے اس کو ذکر کرتا چلوں so course of this to this students learn business communication by developing in them both written and oral skills of communication need to be successful with life to make academics other real the discussion will be the whole mark of the course. تو اس کورس میں جیسے کہ ابھی میں نے آبجیکٹوس کو پڑھا اور آپ نے دیکھا کہ اس میں ہم ریٹن اور اورل اسکلز جو کمیونیکیشن میں استعمال ہوتی ہیں ان کو سیکھیں گے اسکلس جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اسکلس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اسکل جو ہے یہ کسی کام کو عملی طور پہ کرنے کا نام ہے مثال کے طور پہ اگر آپ کو بتایا جائے کہ ایک گاڑی کیسے چلاتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ پانچ دس منٹ کے اندر ہی آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ گاڑی چلانے کے لیے آپ اگنیشن میں چابی دیں لگائیں آپ اس کے اس طرح ایکسلریٹر کام کرے گا اس طرح گیئر کام کرے گا لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس دس منٹ کے کہ علم کے بعد آپ گاڑی چلانا شروع ہو جائیں بالکل نہیں آپ میرے سے متفق ہوں گے کہ ایسا ممکن نہیں ہے اس کے لیے مستقل ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے آہستہ آہستہ ہمارے تمام اعضاء کی ایک کوآڈینیشن ہوتی ہے تب جا کے ہم ایک اچھے ڈرائیور بنتے ہیں اسی طرح کسی کمیونیکیشن میں اسکل ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں مختلف چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں ان چیزوں کو لے کے ہم چلیں گے ان چیزوں کا مقصد کیا ہے ان چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیسے سکسیسفل ہو سکتے ہیں ہم اپنی کاروباری زندگی میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے لیے ہم مطالعہ کریں گے ریٹن کمیونیکیشن کا ہم اسٹڈی کریں گے اورل کمیونیکیشن کی اورل کمیونیکیشن میں ہم نان وربل کمیونیکیشن کو بھی اسٹڈی کریں گے اور اسی طرح ہم اس کورس کو زیادہ سے زیادہ پریکٹیکل بنانے کے لیے آپ کے ساتھ چلیں گے ورک پلیس پہ آرگنائزیشن میں بھی اور مارکیٹ میں اس کے لیے جو میتھڈالوجی ہے اس کو آپ کے مطالعے کے لیے میں ذرا بتلاتا چلوں this is a bilingual bilingual کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انگلش بھی بول رہے ہیں اور ہم اردو بھی بول رہے ہیں تو یہ بایو لینگویل ہے اس میں ہم انگلش کو بھی استعمال کریں گے اس میں ہم اردو کو بھی استعمال کریں گے اور جو مین ہیڈنگس ہیں جو چیز ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں اثر انداز ہوں ان کو ہم سلائڈ کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے اور جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس میں انٹرویوز بھی پرسنل انٹرویوز بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ریڈنگ مٹیریل جو ہے وہ بھی آپ تک پہنچایا جائے گا we think that we have studied English since our early schooling and we can communicate ourselves self in this language and we find ourself saying that I can talk to people I can write note I can read books I can get along with other people and I can make myself understand یعنی میں پڑھ سکتا ہوں میں بول سکتا ہوں میرے دوستوں کو میرے ریلیٹوس کو یہ اندازہ ہے کہ میں کتنی اچھی گفتگو کر سکتا ہوں میں نے بہت اچھی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں میں اچھے نوٹس پریپیئر کرتا ہوں اور جب بھی میں اپنی کو بات بتانا چاہتا ہوں میں اس کو بیان کر دیتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ اس صورت میں آپ کا یہی خیال ہوگا کہ وائی کمیونیکیشن پھر اس صورت میں مجھے کمیونیکیشن سیکھنے کی کیا ضرورت ہے اگر صرف یہ اپنی بات کو پہنچانا ہے تو میں پہنچا سکتا ہوں میں یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کمیونیکیشن کا مطلب صرف انگلش کو جاننا ہی نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ کمیونیکیشن کے لیے آپ کو انگلش جاننا بہت ضروری ہے جو کہ ہم ذکر بھی کریں گے اور کرتے ہی رہیں گے لیکن کمیونیکیشن شاید اس سے مختلف ہے یہ کمیونیکیشن کا ایک بہت ہی ڈسپٹو ایلیمنٹ ہے ہم خیال کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم ہر روز ہر اپنے روز مرہ کی زندگی میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے ہم گڈ کمیونیکیٹر ہیں ہم میں کامن سینس ہے تو ہم اس کے بہا پہ ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا خیال جو ہے وہ کمیونیکیشن اسٹڈی کرنے کے بعد میرا خیال ہے نہیں رہے گا کیونکہ کمیونیکیشن میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا صرف لکھنا کسی پیپر کے اوپر لکھ دینا یہی کافی نہیں ہوتا وہ پورا پیپر جسے آپ خط کہتے ہیں وہ پوری آپ کی شخصیت کو دوسرے کے پاس لے کے جا رہا ہوتا ہے آپ کے منہ سے کسی لفظ کا نکلنا صرف ایک لفظ نہیں ہے جس کو دوسرا سمجھ لیتا ہے بلکہ وہ ساتھ پورے آپ کی شخصیت کو لے کے جا رہا ہوتا ہے تو کمیونیکیشن جو ہے یہ صرف لکھے ہوئے کوئی کاغذ پہ کچھ مارکس نہیں ہے یا بولے ہوئے چند الفاظ نہیں ہے بلکہ ہم آپ مجھ سے اتفاق کریں گے ہم بغیر بولے ہوئے اور بغیر لکھے ہوئے بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں جسے ہم نان وربل کمیونیکیشن کہتے ہیں تو ہم اس ٹاپک میں کچھ نان وربل کمیونیکیشن کے ایسپیکٹس جو ہیں ان کو بھی اسٹڈی کریں گے تو آپ دیکھتے ہیں why study communication at least there are five reasons that make each one of the reason is that is first subject matter is different have get a chance to practice communication with concept and technique تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کانسیپٹ جو ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ٹیکنیکس کو اسٹڈی کرتے ہیں کانسپٹ سے ہماری کیا مراد ہے مثال کے طور پہ آپ ایک آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں you are a manager in organization آپ کی ایک ورک فورس ہے ورک فورس کے ساتھ آپ کو دن رات جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے اس میں مختلف طرح کے لوگ ہیں ہر ایک امپلائی جو ہے اس کی ایک مختلف پرسنالٹی ہے اور تمام لوگ جو ہیں اکٹھے مل کے کسی ایک ٹیم کو فارم کرتے ہیں لیکن individually they are all different from each other آپ کو آپ کے کچھ امپلائیز آ کے بتاتے ہیں کہ ایک خاص آ, آپ کے کسی ورکر نے کسی خاص طرح کا بہیویئر جو ہے وہ شو کیا ہے اب اس بہیویئر میں آپ نے کیسے صحیح سٹیپ اٹھانا ہے وہ بندہ جس کے بارے میں رپورٹ کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے لیے بہت اہم ہے تو ہم اس طرح کے کانسیپٹ کو کس طرح اس طرح کے معاملات کو کیسے اچھی طرح ڈیل کر سکتے ہیں یہ وہ بزنس کمیونیکیشن کے کانسیپٹ ہیں جن کو ہم اس سبجیکٹ کے ذریعے سیکھیں گے اور دوسری چیزیں ہیں ٹیکنیکس ٹیکنیک سے کیا مراد ہے ٹیکنیک سے مراد ہے کہ جب ہم کاروباری دنیا میں ہوتے ہیں تو ہمیں اچھی بات بھی پہنچانی پڑتی ہے دوسروں کو اور کسی وقت ہم نے ایسی بھی بات کرنی پڑتی ہے کہ جو کسی دوسرے شخص کے بظاہر فائدے میں نہیں معلوم ہوتی لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہاں جب ہم اچھی بات پہنچائے تو وہ بھی ایکسپٹ وہ جس طرح کوئی شخص ایکسپٹ کرتا ہے اس طرح جب ہم کوئی ایسی بات کریں جو کسی کے لیے فیوریبل نہیں ہو سکتی تو ہم کس طرح اس بات کو دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں تو اس طرح کی بے شمار ٹیکنیکس جن کو ہم سیکھیں گے ہم کیسے کسی آدمی کو اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق قائل کر سکتے ہیں ہمیں میٹنگز جو میں میٹنگز کرنی ہے میٹنگز میں کیسے ہم نے اگری کرنا ہے اور کیسے ڈس اگری کرنا ہے کیسے ہم نے نیوٹرل رہنا ہے نیگوسیشن کرنا ہے نیگوسیشن میں ہم کیسے اپنے آپ کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں اسی طرح کے اور بہت سے معاملات ہیں جو لکھنے ریٹن کمیونیکیشن اور اورل کمیونیکیشن دونوں کے ساتھ متعلق ہے جن کو ہمیں اسٹڈی کرنا ہے second you will for example practice writing memos letter and business reports یعنی آپ اسٹڈی کرتے ہیں اس میں کہ میموز کیسے لکھتے ہیں اب یہ میمو کیا ہوتی ہے اس کو ہم دیکھیں گے اس کو ویسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آرگنائزیشن کے اندر ہونے والی کرسپونڈنس ہے لیٹرز لیٹرز کو اب میں بعد میں بھی ڈسکس کریں گے لیکن یہاں آپ کو بتاتے چلوں کہ لیٹرز کو اگرچہ ود ان دا آرگنائزیشن بھی لکھے جاتے ہیں لیکن عام طور پہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ دوسری آرگنائزیشن یا دوسرے ڈپارٹمنٹس کو لکھے جاتے ہیں تو ہم اس میں میموز ڈسکس کرتے ہیں لیٹرز ڈسکس کرتے ہیں رپورٹس ڈسکس کرتے ہیں اب یہ رپورٹ جو ہے یہ کیا ہے یہ ہے تو ایک لیٹر ہی کی فارم لیکن اپنے کنٹینٹس کے اعتبار سے یہ اس سے بہت مختلف ہے تو یہ دوسری چیز ہوگی کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ بزنس کمیونیکیشن جو ہے وہ صرف انگریزی جان لینے یعنی انگلش جاننے سے ایک مختلف چیز ہے let see what's chance to practice you business word آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آج کی دنیا میں لوگ جو ہے جو کارپوریٹ ورلڈ جو ہے وہ کتنی زیادہ جو ہے اس میں کمپلیکسٹی جو ہے وہ آتی جا رہی ہے لوگ جو ہے وہ کاروباری دنیا میں یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ جو ہے نہ صرف اپنی ریٹرن اسکل جو ہے اس میں ماہر ہوں بلکہ وہ پریزنٹیشن جو ہے اس میں بھی ماہر ہو پریزنٹیشن دینا جو ہے وہ ایک فن ہے پریزنٹیشن دینا جو ہے آپ پریزنٹ کسی بھی پریزنٹیشن کو یکدم نہیں دے سکتے پریزنٹیشن کے لیے بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس کی باقاعدہ پریپریشن کیسے کی جاتی ہے کئی ایسی ٹیکنیکس ہیں جن کو استعمال کر کے ہم ایک بہتر پریزنٹر جو ہے وہ بن سکتے ہیں اور پریزنٹیشن جو ہے آج کے اس اورل کمیونیکیشن کا ایک بہت اہم سیگمنٹ بن چکی ہے تو فورتھ جو ہے وہ ہے کہ you may learn slightly different style of writing and speaking in general business communication is more objective systematic and concise than creative or personal writing یعنی بزنس کمیونیکیشن میں جو ہم تحریر لکھتے ہیں جو ہم بولتے ہیں یہ ہماری کریٹو رائٹنگ سے بہت مختلف ہے کریٹو رائٹنگ میں ہم سبجیکٹو ہوتے ہیں ہم چیزوں کو جیسے محسوس کرتے ہیں ویسے بیان کر دیتے ہیں لیکن بزنس کمیونیکیشن میں ہم آبجیکٹو ہوتے ہیں ہم بزنس کمیونیکیشن میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری تحریر کا دوسرے شخص کے اوپر کیا اثر پڑے گا تو یہاں ہمارا اسٹائل جو ہوتا ہے چاہے ہم رائٹنگ میں ہے یا ہم اورل کمیونیکیشن کر رہے ہیں از کمپلیٹلی ڈفرنٹ اس سے اگلی چیز جو ہے جو فائنلی ففتھ تھنگ جو ضروری ہے کہ why we study communication is unlike assignment in other courses which may emphasize the message itself or the personal expression of the writer or speaker, business communication focuses on response you elicit from your reader or listener. یعنی کوئی بھی تحریر جو ہے وہ آپ لکھتے ہیں کہ آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ کا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو لکھنی چاہیے لیکن بزنس کمیونیکیشن جو ہے وہ ہم جب اس میں کوئی چیز لکھتے ہیں یا بولتے ہیں تو ہم اس کو اس کے نتائج چاہتے ہیں سننے والوں سے پڑھنے والوں سے تو یہ پانچ وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پہ ہم کہتے ہیں کہ بزنس کمیونیکیشن جو ہے اس کو اسٹڈی کرنا کیوں ضروری ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان پانچ مراحل کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں یعنی ایک اچھا کمیونیکیٹر ہونے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یعنی اچھے لیٹر لکھنے کے لیے اچھے میمو لکھنے کے لیے اچھی رپورٹس لکھنے کے لیے پریزنٹیشن دینے کے لیے ہم کن ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے so there are certain things that we need to know to be very good communicator for example first of all we need to know what is semantics semantics mean the study of word choice business communication میں ہمیں ہر موقع کے اوپر یہ جاننا ہے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ ہم نے چننا ہے اور کون سا لفظ ہمیں نہیں چننا مثال کے طور پہ آپ کے پاس بہت سی لمبی لسٹ ہے آپ کسی بھی لفظ کے بارے میں دس بارہ بیس لفظ جو ہے وہ جان سکتے ہیں آپ سے سورس اٹھائیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آس جو ہے اس کے کتنے اور سینمس ہیں لیکن کیا آپ اس کسی خط میں آپ جو لفظ استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ لفظ کیا اس بزنس کمیونیکیشن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے یعنی الفاظ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ان کے ڈفرینٹ لیولز ہیں اور بزنس کمیونیکیشن میں ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ انفارمل لیول کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سیمینٹک سے واقف ہوں کہ سیمینٹکس جو ہے وہ کیا ہے لفظوں کو کیسے ہم منتخب کر سکتے ہیں دوسری چیز جو اس کے لیے جاننا ضروری ہے وہ ہے linguistic linguistic study of language ہمیں پتا ہونا چاہیے ایک سینٹینس جو ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہے اس کا سینٹیکس کیا ہے کیسے سینٹیکس جو سینٹینس جو ہے وہ سمپل رکھے جاتے ہیں اور کیسے سینٹینس کمپلیکس بنائے جاتے ہیں کیسے کمپاؤنڈ سینٹینس یوز کیے جاتے ہیں اور ہم کس طرح کے سینٹینس بزنس کمیونیکیشن میں استعمال کر سکتے ہیں بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت لمبا سینٹینس لکھیں تو اس سے ان کی علمیت کے بارے میں دوسروں کو پتا چلے گا یاد رکھیے بزنس کمیونیکیشن میں اس بات کو دبانا انتہائی ضروری ہے کہ ہم دوسرے کو بتائیں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں یعنی ہم نے بزنس کمیونیکیشن میں وہ کوشش کرنی ہے جو کہ ہمارا پڑھنے والا یا سننے والا جانتا ہے تو ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے ہمیں لنگوسٹک کے بارے میں یعنی لینگویج کے بارے میں کچھ پتا ہونا چاہیے اگلی چیز جو ہے وہ سائیکولوجی ہے سائیکولوجی جاننی کیوں ضروری ہے یہ دو انسانوں کا آپس میں تعلق ہے جب تک ہم انسانی رویوں سے واقف نہیں ہوتے ہم جانتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں مختلف سوری مختلف سچویشن میں مختلف طریقے سے بہیو کرتے ہیں اور کچھ لوگ بالکل یکساں طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں کم از کم کچھ ایک مواقع کے بارے میں جو ہماری اس سفیر سے اس فیلڈ سے متعلق ہیں ان میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انسانی رویے عموماً کس طرح پائے جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا بہت سائیکولوجی کا علم جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے اس سے اگلی چیز سوشولوجی ہے سوشولوجی سے مراد یہ ہے کہ کسی سوسائٹی میں انسان جو ہے وہ کس طرح کا رویہ جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں تو سوشولوجی کا بھی ہمیں کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے اگلی چیز جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ ہے یعنی بات جو ہے وہ ہم خط کے ذریعے صرف الفاظ ہی میں نہیں کرتے بعض دفعہ اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے ہم کسی گراف کو استعمال کرتے ہیں اور وہ بہت سی ہمارے ہماری باتوں کو ہمارے الفاظ کو کم کر کے مختلف مختصر سی جگہ پہ اس کو ہماری بات کو کنوے کر دیتا ہے ہم پائی چارٹس استعمال کرتے ہیں ہم دوسرے گرافکس استعمال کرتے ہیں جیسے اس پروگرام میں بھی اس لیکچر کے ساتھ کئی ایک گرافکس جو ہیں آپ آپ دیکھیں گے کہ جن سے جو میں بات کر رہا ہوں اس کو آپ تک پہنچنے میں بھی بڑی آسانی ہوگی اور اس کے ساتھ آخری بات جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے وہ ہے کمپیوٹر کا علم یعنی کمپیوٹر سائنس سے کہ ورڈ پروسیسنگ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے معاملات آج کے دور میں کسی بھی کمیونیکیٹر کا بغیر ان چیزوں کو جانے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کر سکے تو ان پانچ باتوں تک پہنچنے کے لیے اس complex and intensive body of knowledge کا جاننا بہت ضروری ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کیا ہے اس کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے let see the next so that is communication if I am to define communication communication is the word communication means the act or process of giving or exchanging of information signals or messages by talk gesture or writing technically speaking in the act of communication we make opinions feeling information etcetera known or understood by others through speech writing or bodily movements communication ایک پروسیس ہے پروسیس سے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عمل ہے جس کے مختلف حصے ہیں اس میں ایک ہے کہ سینڈنگ سم انفارمیشن یعنی آپ کوئی میسج جو ہے وہ پہنچاتے ہیں دوسرا عمل جو ہے وہ ریسیونگ سم انفارمیشن ہے یعنی اس انفارمیشن کو آپ ریسیو کرتے ہیں آ, لیکن یہ سینڈنگ اور ریسیونگ جو ہے یہ اتنا سادہ عمل نہیں ہے اس میں چینل بھی آتے ہیں یعنی وہ جہاں آپ لکھنے کے ذریعے بھجوا رہے ہیں یا آپ بولنے کے ذریعے کوئی انفارمیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں یا صرف باڈیلی موومنٹ جو ہے وہی کسی پیغام کو پہنچا رہی ہے تو کمیونیکیشن جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے آپ اپنی بات کو دوسرے تک پہنچاتے ہیں لیکن جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہر بات جو آپ دوسرے تک پہنچاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ویسے پہنچ جائے اس کو مختلف اس کو کامیاب ہونے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم الگ الگ سیگمنٹس میں اسٹڈی کریں گے تو فی الحال اگر کہا جائے کہ communication is a process of sending and receiving information تو یہ اس کی ڈیفینیشن جو ہے یہ سادہ سی ڈیفینیشن ہمارے فی الحال کے کام آ سکتی ہے اب let see what comes next ایک بہت بڑی ضرورت یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم کمیونیکیشن میں انفارمیشن دیتے ہیں اور انفارمیشن لیتے ہیں لیکن ہم انفارمیشن دیتے اور انفارمیشن لیتے ہی کیوں ہیں اس کو بھی جاننا ضروری ہے یعنی what is the purpose of giving information so there can be lot of purposes but we'll be just discussing three purpose for example stimulating some action giving information ideas attitude belief or feeling establishing link or relation with other یعنی سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی بھی کمیونیکیشن ایکٹ کو کرنے کے لیے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اسٹیمولیٹنگ سم ایکشن ہم کسی کو کوئی ایکشن کرنے کے اوپر ابارتے ہیں let see what it contains stimulate action may be achieve by two ways expressing needs and requirements persuading and motivating others the way you want them to act یعنی اس میں دو چیزیں ہیں ایک یہ چیز کہ ہم دوسرے کو اپنے ضروریات کے بارے میں بتائیں مثال کے طور پہ آپ جاننا چاہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں آپ جو چیز آپ خریدنا چاہ رہے ہیں آپ کوئی کراکری کے آئٹمس خریدنا چاہ رہے ہیں آپ کوئی پنکھے خریدنا چاہ رہے ہیں آپ کوئی را مٹیریل اپنی فیکٹری کے لیے خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو پرائسز چاہیے اس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی اسپیسیفکیشن جو ہے وہ کیا کسی خاص آرگنائزیشن کمپنی کے پاس ہے تو آپ اس کو جاننے کے لیے لیٹر لکھ رہے ہیں تو آپ اسٹیمولیٹنگ ایکشن کر رہے ہیں اسی طرح ریکوائرمنٹس جو ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا کوئی شخص جو ہے وہ آپ کے آپ کی آرگنائزیشن کے کسی خاص کسی آرگنائزیشن کے کسی جلسے میں کوئی پریزیڈینشیل ایڈریس کے لیے ٹائم دے سکتے ہیں تو اس طرح آپ اسٹیمولیٹنگ ایکشن میں آپ کسی بھی اپنی ریکوائرمنٹ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ پرسویٹ کر سکتے ہیں آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں آپ کو کاروباری زندگی میں بے شمار خطوط جو ہے وہ لکھنے پڑتے ہیں جس میں آپ دوسروں کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے مطابق کوئی ایکشن جو ہے وہ لیں آپ سیلز لیٹر لکھتے ہیں سیلز لیٹر میں آپ اپنی سروسز کو یا اپنی کسی کموڈیٹی کو پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کہ تمام خطوط جو ہیں یا تمام اس طرح کی کمیونیکیشن جو ہے وہ بیسیکلی اسٹیمولیشن اسٹیمولیٹنگ ایکشن کے تحت آتی ہے دوسری چیز جو ہے وہ ہے گیونگ انفارمیشن جب آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ اپنے آئیڈیاز کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں اپنے بلیوس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو there are number of purpose that you are conveying through correspondence تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے you are creating creating some sort of awareness you you you are are are understanding persuading other other and یعنی آپ دوسروں کے اوپر مثال کے طور پہ آپ دیکھیں آپ جب سڑک پہ نکلتے ہیں تو بے شمار بڑے بڑے سے بورڈ اشتہارات جو ہے وہ آپ کی نظر سے گزرتے ہیں یہ کیا کام کر رہے ہیں یہ آپ کو انفلوئنس کر رہے ہیں کسی خاص پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے کئی ایک طریقہ کار جو ہے وہ اس کے لیے اپنائے جاتے ہیں سیلز لیٹر میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح ہم اپنی پروڈکٹ کو یا اپنی سروسز کو سیل کرتے ہیں تو گیونگ انفارمیشن جو ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہے یہ انکلوڈ کی جاتی ہیں اگلی چیز جو جاننی بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن کی امپورٹنس جو ہے وہ کیا ہے آپ صبح آٹھ بجے نو بجے ایک آرگنائزیشن کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے شام کو پانچ بجے نکلتے ہیں یا شام کو سات بجے کئی ایک ایگزیکٹو جو ہیں وہ بڑے دیر تک نکلتے رات کو ان کو آٹھ آٹھ نو نو بھی بچ جاتے ہیں اس تمام عرصے میں وہ کیا کر رہے ہیں اس تمام عرصے میں وہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں وہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں اورل کمیونیکیشن وہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں ریٹن کمیونیکیشن ان کی وربل کمیونیکیشن ہو رہی ہے نان وربل کمیونیکیشن ہو رہی ہے اور کسی بھی آرگنائزیشن میں جتنے بھی ٹیئرز ہیں جتنے بھی مختلف لیولز ہیں وہ اس میں کام کرنے والے تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں چاہے وہ مینجمنٹ ہو چاہے وہ ٹیکنیکل ورکرس ہوں چاہے وہ کلیریکل ہوں یا وہ سوشل پوزیشن میں کام کر رہے ہوں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں اورلی اور ان رائٹنگ اور ان کی اس ورکنگ ڈے کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کمیونیکیشن میں جا رہا ہے یعنی مختلف سروس کے مطابق sixty two ninety percent of the time of the executive is spend on communication ایک ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن میں رائٹنگ میں مینجمنٹ اور لوور ٹیکنیکل uh, یا دوسرے اسٹاف جو ہے وہ کتنا وقت جو ہے وہ ریٹن uh, کمیونیکیشن میں گزارتا ہے مثال کے طور پہ مینجمنٹ uh, جو ہے وہ فورٹی ٹو فورٹی پرسینٹ کے لگ بھگ جو ہے وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ صرف اور صرف ریٹن کمیونیکیشن میں گزار رہی ہے سوشل ورکر جو ہے they are spending almost fifty one percent of their working day in written communication clerical staff is spending almost twenty nine and some more percentage of the time in written communication and technical workers are spending almost forty percent of their time in written communication جب ایک آرگنائزیشن کے اندر تمام وقت جو ہے وہ کمیونیکیشن میں گزر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصل میں آپ آرگنائزیشن کے وقت کو استعمال کرتے ہیں اور آپ کا ہر جو کمیونیکیشن کا ایکٹ ہے وہ اس آرگنائزیشن کے وقت کو لے کے چل رہا ہے تو اس صورت میں ذرا تصور کیجئے کہ اگر آپ کا آپ کا کوئی میسج جو ہے وہ کمیونیکیشن کے مطابق نہ ہوا وہ اس میں وہ سکسیسفل نہ ہوا تو اس کے نتیجے میں آپ اپنی آرگنائزیشن کے اوپر کتنا بڑا بار جو ہے وہ بن سکتے ہیں تو پورلی ریٹرن میسج جو ہیں وہ نہ صرف پیسے کا ضیاع ہوتے ہیں وقت کا ضیاع ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات ہم ڈسکس کریں گے مختلف کیس اسٹڈیز کے جن میں وہ جان تک کا ضیاع کا باعث بن سکتے ہیں تو اس ان چیزوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن میں کتنی اہمیت کی حامل ہے لیکن اگر آپ کمیونیکیشن کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ کمیونیکیشن کی صلاحیت جو ہے یہ ایک ایڈوانٹیج ہے آپ کے کریئر میں کمیونیکیشن جو ہے یہ آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے کسی بھی کسی بھی شخص کے لیے یہ ہے کہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس کے پاس جاب ہو اور جاب جب کسی شخص کے پاس ہوگی تو وہ چاہے گا کہ اس جاب میں اس کو پروموشن بھی ملے اور پروموشن ملے گی تو اس کا وہ چاہے گا کہ اس کی پروفیشنل ریپوٹیشن جو ہے وہ بھی مارکیٹ میں ہو تو یہ تمام چیزیں جو ہیں صرف اور صرف کمیونیکیشن ہی کی کے نتیجے میں ہی حاصل کر سکتی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ there are certain things that are very important for the people or in the organization to be successful and one when one is successful one in his career تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ایکچولاشن کی اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تو success in your career is based on your communication to communicate effectively is a valuable asset this is a valuable asset of you strong skills are found in every job description listed by companies advertising positions communication is a primary responsibility in many career تو یہ کہ کمیونیکیشن جو ہے یہ کسی بھی شخص اور کسی بھی آرگنائزیشن کی کامیابی کی ضمانت بن سکتی ہے آپ جو بھی ایڈورٹائز پوزیشن اخبارات میں دیکھیں گے ان میں آپ کی کوالیفکیشن کے علاوہ جس چیز کا تقاضا آپ سے کیا جا رہا ہوگا وہ کیا ہوگا کہ آپ کے اندر صلاحیت ہو کہ آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہم آپ کو کچھ لوکل اخبار سے لی ہوئے لی ہوئی پوزیشنس کے ایڈورٹیزمنٹ دکھائیں گے کہ جن سے آپ کو پتا لگے گا کہ کمیونیکیشن جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے تمام پروفیشنز میں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ آپ کسی ایک پروفیشن میں آپ کو ضرورت ہے ہر پروفیشن میں کمیونیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ پروموشن کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ریکویزٹ فار پروموشن یعنی پروموشن کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے کہ وہ آپ کے اندر ایبلٹی ہو کہ آپ کمیونیکیٹ کر سکیں کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ کا ایک ٹریڈ مارک ہے وہ نہ صرف آپ کا ٹریڈ مارک ہے بلکہ آپ کی آرگنائزیشن کا بھی ٹریڈ مارک ہے آپ اگر کمیونیکیشن کی اچھی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ جو لیٹر لکھیں گے وہ آپ کی شخصیت کو ساتھ لے کے چلیں گے جو آپ میموز لکھیں گے ان میں آپ موجود ہوں گے جو آپ رپورٹ لکھیں گے ان میں آپ موجود ہوں گے یعنی آپ کی یہ ایبلٹی جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ ساتھ لے کے چلے گی اور اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت جو ہے وہ موجود نہ ہوئی تو آپ کسی بھی پروموشن کے اہل نہیں قرار پا سکتے ایسے لوگ جو کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت جو ہے نہیں رکھتے عام طور پہ وہ اپنی جاب کا خاتمہ جو ہے وہ بڑی لوور ڈیڈ اینڈ جابس میں کر دیتے ہیں یعنی ایسی جابس کے جن میں کوئی آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی تو کمیونیکیشن ہی وہ ایک ایسپیکٹ ہے آپ کی پروفیشنل لائف کا جو آپ کو آگے لے کے چلتا ہے جو آپ کو آگے سے آگے لے کے چلتا ہے اسی طرح یہ بات یاد رکھیے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر محنت کرنے کی صلاحیت ہے تو آپ آگے بڑھ جائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوالیفکیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہو آپ بہت ہارڈ ورکنگ ہو آپ کے اپیرنس وائز بھی بہت اچھے ہو اچھے ہوں آپ سیلف کانفیڈینس بھی ہے آپ ساؤنڈ ججمنٹ بھی ہے کوالیفیکیشن کالج اسکول یونیورسٹی کی بھی بھی اچھی ہے آپ کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہے لیکن آپ کے اندر کمیونیکیشن کی صلاحیت جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کا اینڈ جو ہے اپنی پروفیشنل لائف میں وہ کسی ڈیڈ اینڈ پہ جا کے ایک ختم ہو جانا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ان تمام خوبیوں کے باوجود آپ آگے زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے تو prime requisite of a promotable executive is his ability to communicate this includes three things یعنی تین ایسی چیزیں ہیں جو کہ توقع کی جاتی ہیں کسی بھی پروموٹیبل ایگزیکٹو سے یعنی وہ بزنس لیٹر جو ہے وہ بہت اچھے فارم کرتے ہوں رپورٹ رائٹنگ ان کی بہت اچھی ہو اور ان کے اندر اورل اسکل جو ہے وہ بہت اچھی ہوں اسی طرح جب آپ اچھی کمیونیکیشن کر سکتے ہیں تو آپ آگے بڑھتے جائیں گے اگر ہم مارکیٹ میں دیکھیں کہ اس کمیونیکیشن کی ہمارے کریئر میں کیا امپورٹنس ہے آپ کسی بھی کسی بھی خاص طور پہ چھٹی کے دن کے اخبارات جو ہیں ان کو اٹھا لیں اور ان میں دیکھیں گے کہ جاب جو ہے کوئی ٹیکنیکل ہو انجینئرنگ کی ہو میٹسن کی ہو سیل ریپ کے طور پہ ہو کوئی ڈیسک کی جاب ہو یا کوئی بھی جاب ہو کسی کسی ٹیچر کی جاب ہو ان میں متعلقہ کوالیفکیشن کے بعد وہ کوئی گریجویشن بھی ہو سکتی ہے ماسٹر ڈگری بھی ہو سکتی ہے وہ کوئی پروفیشنل کوالیفیکیشن جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد جو ایک بہت اہم چیز لکھی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے the ability to communicate both in written and آرڈر انگلش یعنی آپ کی صلاحیت کہ آپ کے اندر آپ لکھنے کے قابل ہوں اور آپ بولنے کے قابل ہوں تو یہ صلاحیت جو ہے یہ ایک اہم صلاحیت کے طور پہ شمار ہوتی ہے یاد رکھیں کمیونیکیشن جو ہے وہ صرف انگلش میں ہی بولنے کا نام نہیں آپ کو اپنی زبان کی کمیونیکیشن جو ہے اس کی بھی واقفیت ہونی چاہیے تو کمیونیکیشن جو ہے یہ آپ کی زندگی میں ایک بہت اہم کردار رکھتی ہے اس کا آپ کے کریئر کے ساتھ بہت اہم تعلق ہے کمیونیکیشن جو ہے اس کو ابھی ہم نے ایک نیشنل سناریو میں دیکھا ہے یعنی اپنے قومی تناظر میں دیکھا کہ اس کی کتنی کی ضرورت جو ہے وہ ہو سکتی ہے اگر ہم اس کمیونیکیشن کو گلوبل ارینا میں دیکھیں یعنی انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے تیس سال پہلے کمیونیکیشن کرنا کچھ آسان تھا یعنی عام طور پہ آرگنائزیشن جو ہوتی تھی ان کو اپنے ملک کے اندر ہی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہوتا تھا اس میں بے شمار سہولیت سہولت جو تھی وہ موجود تھی لیکن talk in their own language ایک زبان جو تھی چاہے وہ انگلش لکھ رہے ہیں یا اردو میں بات کر رہے ہیں تو وہ تقریباً یکساں ہی ہوتی تھی کنوینشن جو تھے وہ عام طور پہ ایک سے ہوتے تھے جو چینلز کمیونیکیشن کے تھے وہ عام طور پہ ایک سے ہوتے تھے لیکن آج اس انفارمیشن uh, ٹیکنالوجی کے دور میں اور جب آپ کراس کلچرل کمیونیکیشن کر رہے ہو تو آپ بہت سے مسائل کا شکار ہوتے ہیں آپ کو کمیونیکیٹ کرنے سے پہلے جس جگہ آپ جس دوسرے کمیونٹی کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس کے بارے میں بے شمار جانے چیزوں کو جاننا جو ہے وہ ضروری ہے آپ کی اس کلچر کے ساتھ واقفیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس اس کلچر میں ایجوکیشن کی کیا اہمیت ہے اس کلچر میں کمیونیکیشن کی کیا اہمیت ہے اس کلچر میں مذہب کے بارے میں کیا خیالات پائے جا رہے ہیں اس کلچر میں سوشل ویلیوز کیا ہیں اس کلچر کے پالیٹکس جو ہیں وہ کیا ہے یہ بہت سی چیزیں ہیں جو جاننی ضروری ہے کراس کلچرل کمیونیکیشن کرنے کے لیے یعنی آپ کو اپنے کلائنٹ کی نفسیات سے واقف ہونا چاہیے کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ کس طرح سوچ سوچتا ہے اس میں اکثر دیکھا گیا کہ بعض چیزیں جو ایک کلچر میں مثبت رویہ جو ہے وہ رکھتی ہیں یا مثبت پہلو رکھتی ہیں وہی چیزیں کسی دوسرے کلچر میں ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ رکھ سکتی ہیں مثال کے طور پہ یہ تھم اپ سائن ہے یہ ہمارے کلچر میں تو آپ کسی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کسی کو آپ فتح کے نشان کے طور پہ استعمال کرتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کسی دوسرے کلچر میں یہ ایک ڈیروگیٹری ہو اس کو ناپسند کیا جاتا ہو تو آج کی اس گلوبل ارینا میں کمیونیکیشن کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہو جا ہوتا جا رہا ہے ایک بڑا ہی سینسٹیو مسئلہ بنتا جا رہا ہے تو اس کو کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پرپیئر کرنے کی ضرورت ہے ہم اپ, ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر سے بہتر انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے لیے تیار کر سکتے ہیں یعنی کس طرح وہ ہم رویہ پیدا کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم بہتر کمیونیکیٹ کر سکے ریمبر دیٹ اپنی to the customer you are the company یعنی جب آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ فرد واحد کے طور پہ پوری کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں آپ جو بھی کمیونیکیٹ کریں گے وہ نہ صرف یہ کہ آپ ہوں گے بلکہ آپ کی پوری کی پوری کمپنی جو ہے وہ ہوگی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر کچھ خصوصیات کچھ صلاحیتیں پیدا کریں مثال کے طور پہ you need to develop the right attitude for communicating مثال کے طور پہ careful sound judgement while choosing ideas and facts یعنی ایک بہت ضروری بات ہے کہ جب آپ آئیڈیاز کو چوز کریں اس کمیونیکیشن کے لیے تو آپ بہت ججمنٹ کا ثبوت دیں ان آئیڈیاز کو چوز کرنے کے لیے کہ کن آئیڈیاز کو آپ نے کس طرح پہنچانا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ مڈل ایسٹ میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو آپ آئیڈیاز کو مختلف طریقے سے چوز کریں گے جب آپ کمیونیکیشن کسی یورپین کنٹری کے ساتھ کر رہے ہوں یا کسی یا جاپان سے کر رہے ہوں اسی طرح جب آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں جب دو انسان آپس میں مل کے کام کرتے ہیں تو مختلف مسائل جو ہیں وہ بھی پیدا ہوتے ہیں تو اس صورت میں یہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہو ایک پیشنس ہو عام طور پہ آپ جان ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے سرٹن کمپلین رائز یعنی کئی ایک جو شکایات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں تو ان شکایات کے اوپر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے آپ نے مثال کے طور پہ آرڈر دیا تھا کسی خاص کلر کی شرٹ کو منگوایا تھا کسی خاص موقع پہ پہننے کے لیے آپ نے اس کے بارے میں ذہن بنایا ہوا تھا لیکن وہ شرٹ جو ہے وہ دوسرے کلر کی آ گئی اب اس صورت میں آپ کے اندر ایک انوائنس جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی لیکن اگر آپ غصے کے ساتھ اپنی بات کو بیان کرنا چاہیں گے تو آپ شاید اپنی بات دوسرے تک نہ پہنچا سکے اپنے اس احساس کو نہ پہنچا سکے تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو کول ڈاؤن کریں یہی آپ سے اگر اسی اسی طرح اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دوسرا شخص جو ہے اس کے اندر بھی وہی رویہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے اور وہ بھی کسی سخت لہجے میں آپ سے مخاطب ہو سکتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر پیشنس پیدا ہو انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جب آپ ایسے لوگوں سے یا ایسے میسجز کے ساتھ متعلق ہوں کہ جو انجسٹلی ریٹن ہیں یا انجسٹلی سیڈ ہیں ایک اہم چیز جو کمیونیکیشن میں ہے وہ ہے انٹیگریٹی یعنی آپ کی انٹیگریٹی آپ کا آپ کے اندر ایمانداری کمیونیکیشن جو ہے وہ اس ایک بنیاد کے اوپر بہت اثر رکھتی ہے جب آپ کسی آپ کی بات جو ہے وہ اس وقت تک اثر انداز نہیں ہو سکتی جب تک آپ انٹیگریٹی کے ساتھ کام نہیں لے رہے یعنی جو بھی آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بات سچی نہیں ہے اس بات پہ آپ کو اپنی ذات کی حد تک یقین نہیں ہے تو انٹیگریٹی جو ہے یہ ایک اہم ایسپیکٹ ہے کمیونیکیشن کرنے کا اس رائٹ right ایٹیٹیوڈ کا جو کہ تقاضا کرتا ہے ہم سے کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں بہتر کمیونیکیشن کرنے کے لیے اسی طرح جب ہم کراس کلچر کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اہم چیز جو ہے وہ ہے knowledge of English language English language جو ہے اگرچہ میں نے اس لیکچر کی بگنی میں کہا کہ انگلش لینگویج جو ہے it's not merely communication it's something more than that لیکن یہ جو ٹیکنیکس یا جو کانسیپٹ جو ہے جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں یہ کنوے بہرحال جس میڈیم کے ذریعے ہونے ہیں وہ انگلش لینگویج ہی عام طور پہ ہے تو انگلش لینگویج کو جاننا بہت ضروری ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سیمینٹک سے بھی واقف ہونا چاہیے کہ ہم کون سا لفظ چنیں لنگوسٹک سے بھی واقف ہونا چاہیے کہ سینٹنس اسٹرکچر اور اس طرح کے دوسرے معاملات جو ہیں ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے اسی طرح ہمیں تھوڑا سا فونالوجی کا بھی علم ہونا چاہیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ جو ہے وہ انگریزی کے الفاظ جو ہیں وہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں اور کسی خاص ملک میں انگریزی کا کون سا ڈائلیکٹ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ان تمام چیزوں کے علاوہ ہمیں کمیونیکیشن کے پروسیس سے بھی واقفیت ہونی چاہیے یعنی کمیونیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے اگرچہ ہم نے ابھی سمپلی بیان کر دیا کہ process of sending and receiving messages لیکن سینڈنگ اینڈ ریسیونگ جو ہے یہ اس پروسیس کو مکمل طریقے سے بیان نہیں کرتی یہ ایک بہت ہی لمبا پروسیس ہے اور یہ ہمارے اگلے ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہے جس میں ہم ذکر کریں گے کہ how we can better understand the process of communication اس کے علاوہ جو ایک بہت ضروری چیز ہے وہ ہے knowledge of cultural convention of your audience آپ کوئی بھی تحریر لکھ رہے ہیں یا کوئی اورل میسج کسی کو کنوے کر رہے ہیں آپ کا سب سے اہم بات جو کا جو جاننا ہے جو پہلی چیز ہے جس کو ہم پلاننگ اسٹیپس میں پڑھیں گے وہ ہیں ٹو نو یور آڈینس اپنے مخاطب کو جانے مخاطب کو جانے بغیر کسی بات کو کہہ دینا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ آپ کسی بہرے شخص کے سامنے بولیں جس کے اوپر آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہونا کسی مخاطب کو جاننا کمیونیکیشن کا سب سے اہم اور سب سے پہلا اصول ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس شخص کو آپ ایک لیٹر لکھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے اگرچہ ہم بہت تفصیل کے ساتھ اس کو جا کے بعد میں پڑھیں گے لیکن یہاں آپ کو ضروری یعنی اس چیز کا آپ آپ کو کے ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ جس شخص کو آپ لیٹر لکھنے جا رہے ہیں وہ شخص جو ہے وہ کس کنوینشن سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کی کوالیفکیشن کیا ہے اس کی ایج کیا ہے اس کی اس کے زندگی کے بارے میں اپنی آرگنائزیشن میں اس کی پوزیشن کیا ہے اس کے کلچر میں مختلف چیزوں کو کس طرح لیا جا رہا ہے تو کسی بھی آڈینس کے کنونشن کا جاننا جو ہے یہ بہت ضروری ہے کمیونیکیشن کے علم میں اس کے علاوہ ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے اور جو بہت ضروری ہے وہ ہے کلچرل ڈائیورسٹی ایٹ ورک یعنی کلچرل ڈائیورسٹی ایٹ ورک جو ہے اس سے کیا مراد ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ today's workplace is increasingly diverse in age gender and national origin یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ورک پلیس جو ہے اس میں ہم آپ دیکھیں کہ اس میں آ, مرد بھی ہیں اور خواتین بھی کام کر رہی ہیں اس میں مختلف ریسز کے لوگ جو ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں خاص طور پہ شاید ہم اپنے اس ملک میں تو یہ بات نہ پائیں لیکن اگر ہم کسی انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں اس کو سوچیں جیسے کسی امیرکن انسٹیٹیوٹ کے بارے میں امیرکن آرگنائزیشن کے بارے میں سوچیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو ملک ہے وہاں کی جو آرگنائزیشن ہے وہاں کلچرل ڈائیورسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے وہاں مرد اور خواتین جو ہے وہ اکٹھے ورک پلیس پہ پائے جاتے ہیں وہاں دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں وہاں مختلف ایج کے لوگ پائے جاتے ہیں یعنی جوان بھی پائے جا رہے ہیں اور بوڑھے بھی پائے جا رہے ہیں مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں کمیونیکیشن جو ہے وہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ایسی صورت میں کمیونیکیشن کے کانسیپٹس اور اس کی ٹیکنیکس کو جاننا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے یہ ڈائیورسٹی جو ہے یہ آرگنائزیشن کے لیے ایک لحاظ سے مسئلہ ہے کہ مختلف پرابلمس جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں لیکن دوسرے لحاظ سے یہ ایک اسٹرینتھ بھی ہے کہ لوگ جو ہیں ایک کسی بھی آرگنائزیشن کو اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لیے ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہو جاتے ہیں تو ڈائورسٹی جو ہے it it brings brings problem as as well strength to the communication لیکن جب یہ ایک مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو ہم کس طرح حل کر سکتے ہیں اس مسئلے کو ہم حل کرنے کے لیے کسی بھی آرگنائزیشن میں ہم اویئرنیس جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں اور اویئرنیس کو پیدا کرنے کے لیے ہم مختلف سیمینار جو ہیں وہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں ان سیمینار میں ہم ان تمام ایشوز کو لے کے چل سکتے ہیں کہ جو ڈائیورسٹی سے متعلق ہیں جن میں ہم ایسے ایشوز کو کر سکتے ہیں کہ کس طرح دو مختلف قومیت کے لوگ آپس میں انٹریکٹ کریں کس طرح مختلف ایجز کے لوگ جو ہیں وہ انٹریکٹ کریں کس طرح مختلف نیشنل اوریجنس کے لوگ جو ہیں وہ انٹریکٹ کریں کیسے ہم ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کیسے ہم اپنی بات کو آبجیکٹولی بیان کر سکتے ہیں اور دوسرے کی بات کو آبجیکٹولی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو اس اس طرح کی اویئرنیس جو ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے ورک پلیس پہ سیمینار کو کنڈکٹ کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہو گیا اس ڈائیورس سناریوں میں اسی طرح ہمارے مینیجر جو ہے ان کو ضرورت ہے کہ وہ اوپن مائنڈیڈ ہو اوپن مائنڈیڈ سے کیا مراد ہے اوپن مائنڈیڈ ایک رویہ ہے اوپن مائنڈیڈ ایک ایسا رویہ ہے جس میں مینیجر اپنے اپنے فیصلوں کو آبجیکٹولی لیتے ہیں وہ جو جو فیصلے کرتے ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ بیسیکلی سرٹن آبجیکٹوس پہ ہوتی ہے کہ وہ آبجیکٹوس کے جن کا تعلق ان کی آرگنائزیشن کے مجموعی آبجیکٹو جو ہے ان کے ساتھ ہے تو ڈائورسٹی کے لیے ضروری ہے کہ مینیجرس کو ہم اس طرح ٹرینڈ کریں کہ وہ اوپن مائنڈیڈ ہو اسی طرح ایک اور چیز جو ہے وہ ہے لینگویج پرابلم جب ہم ڈائورسٹی کی بات کرتے ہیں جب ہم مختلف نیشنز کی بات کرتے ہیں جب ہم پیپل آف ڈفرینٹ ایجز کی بات کرتے ہیں جب ہم جینڈر کی بات کرتے ہیں تو ان تمام میں ایک پرابلم جو ہے وہ ہے لینگویج مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگ مختلف عمروں کے لوگ مختلف قومیتوں کے لوگ تو ان سب کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کسی ایک خاص لینگویج کی ضرورت ہوتی ہے یا لینگویج کا ایک ایسا لیول ان کو درکار ہوتا ہے جس پہ آ کے وہ کمیونیکیٹ کر سکیں تو ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کمیونیکیشن کے اصولوں کو سمجھیں اور ان ٹیکنیکس کو جانیں اور ان کانسیپٹس کو جانیں کہ جن کے ذریعے جاننے کے بعد ہم بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تو کلچرل ڈائیورسٹی ایٹ ورک جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے یہ یاد رہے کہ آپ یہ مت سوچیں کہ آپ تو اس ملک سے آگے جانا ہی نہیں چاہتے آپ تو پاکستان میں رہ رہے ہیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کلچرل ڈائیورسٹی کے معاملات جو ہیں ان کو سمجھیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جب کمپیوٹر پہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کمپیوٹر میں کمیونیکیٹ کسی وقت بھی کسی دوسرے ملک کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ کسی دوسری زبان کے کسی بھی شخص کے ساتھ ہو سکتی ہے وہ کسی بھی جینڈر سے تعلق رکھ سکتے ہیں اور وہ کسی بھی عمر کے ہو سکتے ہیں تو ان ایشوز کو آج کے دور میں سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں جیسے کال سینٹرز ہیں کال سینٹرز کا کیا کانسیپٹ ہے کہ آپ بیٹھے پاکستان میں ہوئے ہیں لیکن آپ گفتگو کر رہے ہیں ایسے جیسے آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی دوسرے یورپی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح ان تمام باتوں کا ہماری کمیونیکیشن کے ساتھ تعلق ہے اور ان چیزوں کو جاننا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے اور آرگنائزیشن کے حوالے سے یہ کتنا ضروری ہو گیا کہ وہ اس طرح کی اویئرنیس جو ہے اس کو اپنے لوگوں میں پھیلائیں یہ اویئرنیس وہ سیمینارس کے ذریعے پھیلائیں یہ اس اویئرنیس کو پھیلانے کے لیے وہ اپنے مینیجرس کو کمیونیکیٹ کریں اپنے مینیجرس کو وہ اوپن مائنڈیڈ کمیونیکیشن جو ہے اس کے طریقہ کار جو ہے اس سے متعارف کروائیں اور کیسے لینگویج کے بیریئر جو ہیں ان کو ختم کریں تو یہ وہ کچھ باتیں تھیں جو کمیونیکیشن کے حوالے سے کہ کیوں کمیونیکیشن جو ہے وہ ضروری ہے کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ communication is a prize quality of a person کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن جو ہے that is an asset of a person ہم کیوں کہتے ہیں کہ افیکٹو کمیونیکیشن جو ہے وہ آج کی سب سے اہم ضرورت ہے تو یہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں یہ مت سمجھیے کہ آپ انگریزی میں گفتگو کر سکتے ہیں یا آپ اردو میں گفتگو کر سکتے ہیں اور آپ اپنی بات کو بیان کر سکتے ہیں نہیں آپ کو بہتر کمیونیکیٹر ہونے کے لیے مختلف چیزوں کا جاننا ضروری ہے جن میں لینگویج بھی ہے جن میں مختلف ڈسپلن جیسے سائیکولوجی سوشولوجی لنگوسٹک ایٹسٹرا ان کا جاننا بھی ضروری ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں آپ کس طرح اپنے کریئر میں پروموشن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ہر ایک شخص کا جس کی ہر ایک شخص جو ہے وہ تمنا کرتا ہے تو اپنے آئندہ لیکچرز میں اب ہم اس ٹاپک کے جو مختلف سیگمنٹس جو ہیں ان کو لے کے چلیں گے ہم بتائیں گے کہ کس کیا پروسیس کمیونیکیشن کا پروسیس کیا ہے اکراس دا کلچر کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے اسی طرح نان وربل کمیونیکیشن کیا ہے لیٹرز اور میموز کیسے لکھے جاتے ہیں رپورٹس کیسے لکھی جاتی ہیں پرپوزل اور پرسویسو میسیجز جو ہیں وہ کس طرح لکھے جاتے ہیں آئی ہوپ کہ آج کی اس گفتگو سے آپ کو یہ بہرحال بہرحال اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کتنا ضروری ہے لیکن کمیونیکیشن نہیں صرف افیکٹو کمیونیکیشن کتنی ضروری ہے تھینک یو ویری مچ